ابراہیم نے کہا اس بستی میں تو لوت موجود ہیں فرشتوں نے کہا ہمیں خوب معلوم ہے کہ اس میں کون ہے ہم انہیں اور ان کے متعلقین کو ضرور بچا لیں گے سوائے ان کی بیوی کے کہ وہ ان لوگوں میں شامل رہے گی جو پیچھے رہ جائیں گے